سبحان اور تمام معاونین کار کارو کار نے فرمایا جل آج صدقہ حبیب کریم علیہ خرید و تسلیم ان تمام بانیان سعادت عطا فرمائے و مشرق دے امام خطیب برادر محافظ محمد اسحاق صاحب اور مدرس قاری محمد جہانگیر صاحب اللہ جل تمام شبہ محفل دامت برکات عمر عالیہ واعظ مبارک فرما رہے ہیں حقیقت ہے کہ آپ نواز شریف کمار ناچیز نواز کی حاجت اور ضرورت کوئی نہیں یہ اللہ و جللہ شام کو سمجھ عطا جب فرماوے تو پھر ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے جی سمجھ نہ آئے تو پھر ہزار جملے بھی تھوڑے بہرحال دوستوں کی محبت اور حق دی خدمت کی خاطر ناچیز ناچیز حاضر ہوا جل شان خدمت دین کی توفیق نصیب توفیف اور اس دینی خدمات ادا کردہ شہادت والی موت نصیب اس وقت جناب کے سامنے جڑا موضوع پیش کرنا ہے اس کا عنوان ہے صحبت تعلیم سے زیادہ اثر رکھتی ہے صحبت تعلیم سے زیادہ اثر رکھتی ہے جل شاہ نے اپنے پاک کلام دے اندر سورہ توبہ شریف آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور ایک سو انیس آیات بینات نازل فرمائیاں اس وقت یشل جنگ تبوک توجہ ہے نا جنگ تبو ستر تو اسی حضرات شامل نہ ہو سکے انہوں نے معذور افراد سن اور بعض منافقین سن اور بعض صرف اور صرف اپنی غفلت اور سستی کی بنا پہ جنگ شامل نہ ہو سکے امام الانبیاء علیہ تحیت و سلام آپ کا طریقہ مبارک سی جیسے کہ جنگ کو واپس تشریف لیا سن پہلے دو رکاط نماز نفل ادا فرما سن پھر آپ مجمع عام دنال اپنا سلسلہ تخاتم شروع یا یا یا یا کرنا جانا ہو بعد بھی نبی پاک سرکار نے نفل ادا فرمائے مجمع عام دلال ملاقات فرمائی اور جتنے حضرات نہیں سن شامل ہو سکے اس جہاد شریف دے ان سارے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا انہوں نے پوچھا درسو بھائی تھی کیوں نہیں آئے تھی کیوں نہیں آئے تھی کیوں نہیں آئے جتنے حضرات مشن گئے انہوں تقریباً سارے ہی اپنے ادر اپنے بہانے اسباب انہوں نے پیش کیتے کئی واقعات معذور سن اور کئی منافع تین سن جڑے آدھا تن بچاؤ واسطے نے جھوٹا ادھر بہانا کیا تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او ایسے بزرگ صحابہ سن جنہوں نے نہ کوئی جھوٹا ادھر بہانہ پیش کیتا اور نہ ہی نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولوں اپنی حقیقت چھپایا آپ سرکار نے فرمایا کا بن مالک وہاں بھی تو کیوں نہیں آیا اور نال کا بن مالک فرما ہیں جو میرے آپ نے تبسم ادا فرمایا جی تنس آمیز تبسم نہیں ہوتا بس میں پہلو بڑے مشورے کیتے ادھر ادھر لوگوں بھائی میں سرکار کی جواب دوا میں کی آخا میں کی آخا جس لے میں نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گیا ہاں۔ اس وقت میں دل تہیا کر لیا یار آپ گل سن جی جھوٹ بولے گا تو کھے سامنے بولے گا یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ دے بچے اندر دے چھپے ہوئے راز معلوم ہو جاتے ہیں پروردگار انہوں نوں مطلع فرما دیتا ہے تے وہ جھوٹا بہانہ کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں سچی سچی گل کر دے جنہوں نے بڑے بڑے مشورے دیتے سر دیا بہانا کری ہے بہانا کری ہے بہانا کری سارے ویکن پیسہ بھی کاب ساڈا مشورہ پیش کرے گا ساڈا مشورہ پیش کرے گا لیکن کہا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آدھی غفلت تے آدھی سستی دی وجہ تو نہیں آ سبحان اللہ ارادہ ایسی مال بھی ایسی سواری بھی ایسی انتظام پورا سی کسی قسم کی کوئی معذوری نہیں سی صرف سستی ہے رہا تو بس قافلہ نکلتا ہے تو میں بھی تیاری کر کے مل جاؤں گا قافلہ تھوڑا جا دور نکلا میں اچھا ٹھیک ہے میں ہوں تیاری کر کے نکلنا کے پیچھے تر جاؤں گا لیکن جس لیے میں نکلیا ہاں تو اس لیے قافلہ بہت دور جا چکا سی میں شامل نہیں ہو سکیا اے وجہ بن گئی ہے جس لیے کافی مالک رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے صاف سی سچی گل کی نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فوراً ناراض کی کا اظہار کئی ایسے بھی گزرے سن جڑے جھوٹے بہانے کر گئے سن لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کی تھا آپ آپ انہوں واسطے انہاں دے ظاہر دے مطابق دعائے مغفرت فرما دیتے سن تے باقی پاک نو بھی منع فرما دیتا خبردار بولنا نہیں میں جی مقدسہ موضوع کا مڑ بنایا یہ ایسا ناگ لکیا جس نے جناب موضوع گل آنو گے تو اس لیے حیران رہ جاؤ گے بھی اصل اصل گل ہے اس آیا کرتے محض ولیاں دی شان او بیان کرنا کتنا ظلم ہے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اصحاب پاک دی شان دا جوڑے دے بیان موجود ہے سبحان اللہ ابتدائی تخاطب ہے ہی صحابہ ابتدائی مشتاق وہ ہے ہی صحابہ پاک نے تانا بازی اور زبان ترازی اختیار کیتی رکھیے لیکن اساں اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا دفاع نہیں کیتا اج نتیجہ یہ نکلیا جڑا دفاع صحابہ کردا ہے وہ لوگ وہ یزیدی کا چھڑ دے سبحان اللہ ماحول بار بار بیانات ہوتے رہے لیکن اگوں تردید کرنے والا تو جھوٹ باطل کے حق کی وضاحت کرنے والے نے کچھ نہ کیا اگر اب کوئی حق باطل بھی وڈ کرنا چاہیے کرتا ہے کتابوں کے حوالے امام دیا دلیل کے نام اس آخیا جاتا ہے شرم ہونی چاہیے جڑا اہل بیت اطہار دی عزت نہ رکھوالا بھی ہے صحابہ دی عزت نہ رکھوالا بھی ہے اگر وہ یزیدی ہے تے ظالمو تساں کون ہو جڑے اہل بیت دی عزت بھی برباد کیتی ہو گے صحابہ دی عزت سبحان اللہ لیکن شہابہ پاک نے اونا دے نال اپنا کلام بند چا فرما گئے اگر ویخ مالک رضی اللہ تعالی سرکار آپ نے چاچے دے پتر سن حضرت سیدنا ابو خطا رضی اللہ تعالی ابو خطا رضی اللہ تعالی چاچے دے پتر سن نال بچپن تو کوڑا یارانا سی بڑی تعلق داری سی آپ سرکار فرما نے فرمایا دو لوگ باقی نے میرے تو علاوہ جس نے انہوں نے یہ فرمانے رسول سنیا جو صحابہ بائے بولنا چھوڑ دے وہ دیا گھر بیٹھ گئے اتنے ہی روپے تھے پریشان اپنے گھر انہوں نے اپنا سر چھپایا شرمندگی کی وجہ تو باہر نہیں آتے لیکن میں انہوں تکڑا سا میں تکڑا سن گلا باتیں بھی کر لینا لیا میں باہر نبی سرور کے پیچھوں پڑتا کوشش کرتا رہتا سا جو کوئی نہ کوئی میرے نال بولے کسی بھی میرے نال کلام نہیں فرما سن کوئی بھی میرے نال گل نہیں کرتا اور جس وقت جس وقت ابو کرتا اپنے چاچے کے پتر کے پی کلام کرنے کی کوشش کی نماز پڑھنے جانے پے میں میں کوشش کر دے ہتا کہ ایک دروازے دروازہ گھر کے گوان سانجی میں دیوار کو چھلانگ لگا کے ابو قتادہ اپنے چاچے دے پتر کو لے گیا وہاں جا کے وہاں دال کلام کرنے کی کوشش کی تھی سوال پوچھا تھا بہار رسول کریم کا میرے بارے کی ارادہ مبارک لہذا میں وہاں جس نے کلام کرنا ارادہ کیا اب انہوں نے رخ اپنا دوسرے پاسے پھیر لیا ہے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے میں دوسرے پاس آیا میں پوچھا یار تین خدا لواز پہ میرے کوئی گل کا جواب دے دے میرے نال گل تو کر آپ نے دوسرے پاس منہ پھیر لیا ہے حتیٰ کہ میں تیسری باری اللہ کا واسطہ دے کے میں پھر آخیا بازار تیری مہربانی خدا کا نام ہی انہیں مالک کا واسطہ من میری گل کا انہوں نے ایک ہی جملہ بولیا ہے واللہ ورسولہ اعلم بڑا یار سی بڑا بڑے تعلق والا سی لیکن میرے نال گل نہیں شو کی میں دوبارہ دیوار پلانگی دے اپنے گھر چیا اس تو بعد میں بھی اکثر اپنے گھر چ رہتا سن باہر کم نکلتا سا کیونکہ رب تالا دھرتی ساڈے تنگ پی گئی سی بڑی پریشانی دیا سارے ایام گزرتے رہے اللہ تعالی نے تیرو ایویں اے رہنا رہن واسطے پیدا نے فرمایا چھڑ محمد کریم نو انہوں نے تینوں کی عزت دیتی آ ساڈے ال آ جا جے تو ساڈے ال آ جائے گا تے اسی تینوں بڑی عزت دیاں گے او دے دیاں گے رتبے دیاں گے مقام دیاں گے تیری ہر ایک شہر ہر ایک ضرورت پوری کران گے ساڈے ال آ جا پریشانی آپ نے وہ خط پکڑیا عیسائی والا سٹیا جلا چڑیا کیوں اس واسطے او بھائی مانو عیسائیوں پتا نہیں رسول کریم کے کے ایمان کی قیمت دنیا دے کے دنیا دے کے خریدنا چاہتے جے لیکن باپ محمد کرتے رہن والے آخرت بھی محمد کریم کی غلامی چھڑ کے لائے نہیں سکتے رسول کریم کی غلامی چھڈ کے آخرت کی کامیابی بھی قبول نہیں کریں گے اور سجنا چلتا رہا ہے آپ نے اپنی بیوی فرمایا ہے فرمایا جا چپ آدھا کمرا سے بھی چپ چک جانے پہ جا جتنی دیر تک رسول کریم کی طرف یا پرور دیدار کی طرف کوئی حکم نہیں ہوگا اتنی دیر تک میرے نام ملاقات نہیں نہ خرچہ کر جا اپنے آپ آپس معاملہ اتنی دیر تک کل تھبا رہے ہتھا کہ پنجہ دن گزر گئے پچاس پورے ہوئے کہ پچاس شاد ہو ہوا کر دیا گیا نال بھی توجہ فرمائی ہتا کہ جیسے دھرتی تنگ ہو گئی زمین کی کشادگی واسطے بوجھ بن گئی ان واسطے تکلیف کا الٹا باعث بن گئی او سجنا جیسے انہوں نے یہ تسلی کر لی کیتا بس رجوع کرنا اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی قبول قبول والا والا نے توبہ توبہ کیتی جل شان ہو دی نو سبحان روشن دا اتنا طویل امتحان واسطے نہیں سی تمام اصحاب واسطے واسطے سی ہے اللہ نہیں سی سارے واسطے واسطے سی سی دے اہل خانہ تو سوچے گا کس طرح نال جب رسول کریم نے نال بولن کو منع فرمایا ہے ہوں تعلق دار بھی موجود سن سجن یار بھی موجود سن رشتے دار بھی موجود سن ہتا کرتے تیریاں بھی موجود سن لیکن رسول کریم وہ منا نے فرمایا اس وقت وہ ایک رک گئے ایک رک گئے نہیں سجن یار مخ مار گئے رشتے دار چہرے پھیر گئے وہ جتنے تعلق دار سن انہوں نے اپنے تعلق پچھا چک لے وہ جتنے کاروباری شراکت دار سن انہوں نے بھی ہاتھ پچھا چک لے انہوں کج لگ رہے وہ سارے واسطے دھرتی تب پہ گئی ہے جائیے کہڑے پاس جائیے کافر بھی گمان کر تعلیم نہیں نہیں نہیں تکیا تکیا تکیا تکیا تکیا رب دے دے دے دے دے رسول رسول رسول حکم حکم حکم نو نو نو نو تعلق داری داری بلکہ بلکہ اللہ اللہ اللہ اے اکبر یا اللہ زند زند یا نعرہ نعرہ نعرہ مارو مارو انشاءاللہ گے تاکہ توجہ پوری پچھلی گل تو ختم ختم نہ ہو ہو سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سمجھ سمجھ کوئی بنے گا گا کہ جو آیا وہ جائے مار کے ثواب لین بجائے کچھ اور لے بیٹھے بولو ذرا پیار میں کون سوڑ امتحان رشتہ تمام تعلق سجنا تے سارے امتحان کھڑے اترے نے سبحان اللہ تا پروردگار یہاں دی توبہ نو قبولیت دا اعلان فرمایا ہے تے اس سورت مبارکہ دا نام بھی سورہ توبہ چا پایا ہے سبحان اللہ سورہ توبہ ادھر سوڑ پروڑتی گار دوسری آیا یا الذین اتقوا اللہ اختیار کر لو ہوں یہ تخاطر کھے نال یہ حکم کی نواز پہ آیا ہے او سجنا ایمان اہل اسلام واسطے اور پرویز پہلے مخاطبین کون نے ان دن اصحاب پاک میں یا اپنے تن آسانی خاطر اللہ جہاد تیر پیچھے نہ سنگت اس تیار کر لو سچا کی صحبت اختیار کرنے والے ہو جاؤ پاک نو پروردگار کا ہے اگر سونیا رسول کریم نے پہلا منع فرمایا فرمایا سی حکم حکم سارے شروع فروا جائے سبحان اللہ صحبت رہن رب العالمین حکم پہ کون لوگ رسول کریم تے ایمان انج لیا کہ جان واسطے دے دین واسطے اپنا تن من تھن ہر ایک شہ وار کے جہاد واسطے انہوں نے تر پہ اپنی جانا کے نظرانے پیش کرتے ہیں تو جی اللہ رسول کی طرف حکم آ جا ہے فلانے رشتے دار کو چھڑ دیو چھڑ دیں فلانے بولنا چھڑ دیو چھڑ دیں بیویاں جڑے تعلق داریاں تے رشتہ داریاں نہیں ویکھدے اللہ رسول دے احکام نو ویکھدے سبحان اللہ ہن رسول کریم نے منع کیوں فرمایا اور پروردگار جس ویلے انہوں دی توبہ قبول فرمائی ہے تے اس وقت پروردگار نے انہاں سچیاں دے کول بہن اٹھن دا حکم کیوں فرمایا سبحان اللہ توجہ ہے عظیم نقطے نے جہاں موجودہ مٹھ پورا کر دے مہان اللہ نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے منا اس واسطے فرمایا دو وجوہات فشری نے کرام نے بزرگان دین نے لکھیاں نے پہلی وجہ ہے تاکہ انہوں نے کیتے دی سزا مل جائے پتہ لگ جان چار تین چار بندے اپنی جانا کی کی اوقات حیثیت سمجھ لیں گے میں اللہ دا رسول ہوں میرے حکم دے اتنے لوگ جی چھڑ سکتے کے چڑھے نہ کوئی فرق ادھر ویخو سجنا رب رسول نے رسول کریم نے منا تو فرمایا تاکہ پتا لگ جائے ساری سنت بن جائے رب رسول کے حکم جڑا صرف غفلت سستی کرتا ہے انہیں رب رسول رسول پاک نے کو رشتے احساس ہو جانا میں واپس نہ نہ نہ آیا کوئی کوئی رشتے داری میںاپسرداری بچی نہوباری بچی ہے کوئی بھی باقی نہیں کیونکہ میں اسلام کے ماحول رہنے والا ہوں یا میں اسلام کے ماحول صرف اللہ رسول کی خاطر تعلق رکھا تعلق کیونکہ ہوئی ہے جائے اللہ واسطے محبت کر دے اللہ واسطے ذات نال نال نہیں تین تین اہمیت میں قدر کا پتا لگ جائے سمجھا دیتی میں سستی المایا نہ کرے تمہارا اللہ اندار جس نے چلنے کا وقت وقت آئے اس بغیر غفلت میں سستی دے تن من دھن ہر والا ہے آڈا باہو سلطان فرماؤں میں جو اللہ رسول کا جس حکم آ جاتا اسے یار کشم چاہیے نفا نقصان مشن لگتے صرف اللہ رسول کے حکم اتنے نہیں سن دیدار فرما پہلو مسئلہ جو رسول کریم نے منع کا فرمایا اس واسطے تاکہ یہاں تینوں سزا ملے احساس ہو جائے تے اگوں بھی امت کو سبق مل جائے اللہ رسول کی خاطر جڑا احکام سستی کرن والا ہو صرف سستی کرن والا ہوے سستی کرنا والن تے سستی دی وجہ تو ایک حکم پروردگار دا انہاں کول ودا نہیں ہویا وقت موت دے رہ گئے متا کدھر دوبارہ انہاں دی سنگت تے صحبت وچ بیٹھن والے انہاں دے کول رہن والے انہاں دے نال تعلق رکھن والے انہاں نال یاریاں دوستیاں پاون والے فرمایا رسول کریم نے خود منع فرمایا سی رسول کریم یہ چاہتے سن تاکہ یہاں عبرت بھی مل جائے یہاں نالوں مفلت والوں کی سوبت بھی نہ ملے تاکہ سوبت تو پت جاو سوبت نہ بیٹھنے کی وجہ تو مفلت دین سستی تو بچ جاو سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی جی سبحان اللہ جی ہاں، سچوں کی اصل صحبت میں اب رہنے کا جو حکم پروردگار نے نازل فرمایا ہے تیری حکمت میں سمجھاوا سبحان اللہ احمد جیسے او روئے گڑ گڑائے دھرتیوں نہ تنگ پہ گئی رشتے دار مکھ مار گئے یار تعلق توڑ بول نہ چھوڑ ہوں اس نے نبی سرور وسلم سرکار گل پڑت احساس ہو گئے چنا جا کے کہ گلتی کر دیں گے شکت پک ہوتا سکتا اگر دسلسل کے ساتھ رہے انہوں کا احساس ہو جائے اپنے پچھتاوا انہوں ہوا گلتی کا احساس ہو گیا ہے جس انہوں جسے گلتی کا احساس ہو گیا ہے اس وقت اس وقت تم چارے قریب زبان چکے شہادت اللہ اللہ اکبر یا رسول ہری بڑتا قوم ہوے رب فرماوے قومل یاد نہ پیسے بچا مڑا کیا خوشی سبحان اللہ جو کہتے ہیں سبب صرف غفلت غفلت اور اس غفلت کی وجہ سے کئی بار ایسا ہیں کہ باقی تمام صحابہ آیا وہ بلا کافر ہو گئے تھے صرف دو تین صحابہ کا نام لیتے یہ چھوڑ کر میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ اہل بیت کو اہل بیت کے اطہار کو رسول کریم کے صحابی کا درجہ دیتے ہو کہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں اللہ صحابی وہ ہوں گا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حیات ظاہری مبارکہ دے وچ ایمان دی حالت آپ کی زیارت کرے اور ایمان پہ فوت ہو جائے وہ ہوں صحابی ہوں کیا تھی نظر آلے بیتے اتہار دے جتنے افراد اس وقت موجود سن اسلین کریم سمیت اللہ دوسرا جملہ بولتا ہوں ہوں جواب کے لیے میں میں کہتا یہ بتاؤ ان صحابہ کو دین داخل کرنے کے لیے کلمہ اسلام کل میں اسلام اس کیونکہ حق اور حقیقت کی ایسی باتیں ہوتی ہیں یہاں چشتیوں کے کے ممبروں پر اللہ فضل و عنایت چاہیے باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا لوگوں کو چپ ہونا پڑتا ہے کہ یار یہ باتیں اور اور حق ہم نے خدا دی کا اگر لیکن سرم ہے اسی جس ویلے ویکنے جو دین کا نفا اس پاس ہے اس اس پاس ہو جانے آپ دل وچ اڑتے نہیں سبحان اللہ کے بے شک سبحان اللہ چلوبت آڈی متحانے سچے زبان نال صرف نارا اسلام نہیں ماریا بلکہ اپنے عمل نال اللہ رسول کے حکم کی اطاعت کر کے ثابت کی گئے حکم فرمایا کیوں جب یہ احساس ہوا سستی رکھ نہیں پاوے گی بلکہ اونا دی غفلت دور کرنا سستی دور کرنا یا اللہ رسول دی اللہ کرنا حکم تے جانا دے دنیا و اونا دے اونا اعمال دی اونا دے اعمال دا اثر اونا دی صحبت جرے کے اتنا بھی مل جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اوئے دیکھو تعلیم کیا ہے حکم فرما دینا کہ ایسے ہوا تم نے یہ کیوں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا گناہ ہے یہ کرو یہ خواب ہے یہ تعلیم اور صحبت کیا ہے صحبت یہ ہے کہ صالحہ اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کے قریب بٹھا دو بندہ دیکھ دیکھ کے خود ہی بردار بننے چل جائے سبحان اللہ اور تعلیم کیا ہے نماز میں یہ چیزیں فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مکرو ہے یہ حرام ہے یہ نماز خلاف نماز ہے یہ شروع سلاد ہے یہ تعلیم ہے اور پورا عمل کر کے دکھا دینا یہ سنت ہے سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ایک ہے نماز کا حکم دینا دینا ایک ہے پڑھ کے دکھا تو جو تعلیم نے اثر کیا اس اس سے زیادہ صحبت نے میں صرف سوال کرنا ایک قوم پھر دی جی، جی، جی۔ دی ہے ہے پنڈو سے پھر قوم تین دن جب آئے دین سمجھایا والے گھر ہوں کالے واسطے نہیں جو ہمارے ساتھ چلو اور شیر تیرا کیا وہ کہتے ہیں یار شیر روزہ لگاؤ اور چالیس روزہ لگاؤ اور فلاں روزہ لگاؤ وجہ کیا ہے اتنے بندہ رہتا پیا ہے آدھے سنیا کے ماحول ماحول رہ کے اگر وہ تعلیم بھی دیں گے تعلیم نے اثر نہیں کرنا کیونکہ حالت والے امام نو ویکو تو سننی نائب امام نو ویکو تا سننی موزن نو ویکو تا سننی جے نمازیاں نو ویکو تا سننی جے کسی ایک تے تھوڑی جی بھی سننی والے عقیدے کو ہٹ کے طرح کر دی حرکت کی تھی سارے والے کسی نے اپنا تو کسی آتا پٹے کسی آتا ہوئے شرم کر کسی آتا کچھ کسی آتا کچھ وہ اس طرح سزا مل گئی وہ اس تو محفوظ رہ گیا اور ضد کے حق درمی تو بچیا تے اگاں تو چپ رہ گیا ہون والا منہ کھولے گا نہیں دہن چکر کیڑا رہا بھی صحیح چل دے منہ کھول کے اس کا اظہار نہیں کرے گا کیوں کیونکہ تو پھٹا پہ گیا ماحول رہ کے سزا ملے گی پہلو وہ ماحول کو کٹ دے ٹھیک ہے اس والے ماحول کو نکلوا ہوں سارے ماحول داخل ہو ہم نہیں کہیں گے کہ یار مت کرنا ہم نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ مت کہنا ہم نہیں کہیں گے کہ تم نور مت کہنا ہم نہیں کہیں گے کہ تم وسیلہ مت دینا ہم نہیں کہیں گے کہ تم شفاعت مت طلب کرنا ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے صرف ہماری صحبت میں ہی وہ ایسا مت مت یہ سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے جا ہمارے بال بچے چھڈ کے چل رہے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کی لیکن پیدا فرما سبحان یا رسول اللہ آچاریہ آجاریہ زندہباد زندہ باد زندہ زندہ باد باد زباد رسول رسول اللہ اللہ لبیک لبیک یا اگر یہ جمہوریت چلانے کے لیے ہے تو میں لانت بھیجتا ہوں اگر رسول اللہ اللہ کا نظام لانے کے لیے ہے تو میں سلام پیش سبحان سبحان بولو مشہور ہوئے کوئی سرکے نہ ہی بچے ہوں کوئی کنگر دے منالا بھی ہے میرا بچے نہیں دے ہاں۔ باولو سمجھے کو ہم میں میں کیا کہ ہم لب بھائی کا یار شروع لگ کے کوئی مشکل تو نہیں ہے ہم نے کو کروایا سبحان اللہ لیکن اگر کوئی اس مقصد کے لیے نعرہ لگائے کہ اس سے ہم ووٹ حاصل کریں تو ہم اس پہ لاگت دیں جھوٹے نعرے کلمہ شریف کے نام پر اسلام اسلام کے لیے ملک مل گیا ملک مل گیا ملک مل گیا کلمے کے نام پر کلمے کی بنیاد پر نتیجہ کیا نکلا ستر سال سے علماء اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ستر سال سے ہم کافروں کے ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں ستر سال سے رسول کریم کی توہین برداشت کر رہے ہیں ستر سال سے عاشقوں کا قتل اور گستاخوں پڑے کمال کریں عیا گھر بار جب چوپن سال ہو کے گھروں باہر نکل لگے میں پورے حوالے ہلارے چلا اپنے ہردار جس نے اسلام نے عیسائی کے گھر باہر شرام جمانے مسلمان اپنے گھر اسلام کی تعلیم تیری دی صحبت اپنے کو لہذا جو پن بنتے سن اسلام دیا گلا کرتے سن اسلام کے شروع کر دیا گئے وضو کرنا ہے تیرے مانا پڑھنا شروع کر دیا گئے اسلام والے کلا اسلام والی قبل پھر اسلام والا بنا دیا ماحول پادری رہتے سر وہ پال نو پھر تیرا بابا ایک دن دن آ گئے پال چاہیے تین جن آ گئے عیسائی پادری کہہ مطلب بفر بفر نہ باشد عیسائی پادری بکواس کرتا ہے اپنا مطلب آخر جا کے راحت کرا کے بعد کہ ہائی بات بڑے سبحان اللہ فراق میں کلے دل پڑے گا کبھی اور کبھی شاد نہ ملنا خبردار آیا پادری سے میرے ہزار برس برس ایک پیالہ اس پیالے آئے پانی پانی حکم ہوا پی رب چار چار آیت آیت سن پہلی چارجریہ کوئی بے بدوا تو نہیں جا سکتا پڑھنے والے پڑھا والا وجہ کر گل بچا ہو بالا باقی کا پھر پھر کھڑو کھڑو والی بھی بڑی اتنے بچے نے ہاتھ لک بند کر لیا ہو جی وہاں کے ہاتھ لا جائے پھر ہاتھ لا دے سونا چھٹیاں دے کچھ کچھ کسی کسی کسی بنے بنے بنے اللہ کے کے کے قرآن میں ہم کو کتے اور ان پایا ہے لے جاتے رہے اللہ ہمیں قرآن میں ایک کوئی اور انہوں نے تو سارے اپنے آپ کو اپنا آشک سمجھنا مالك رضي الله عنه أن رجلا من بني زهرة لك يا عمر قبل أن يسلم له متقلبا بالسيف فقال إلى أين ابن عمر أين ابن عمر قال أريد أن أقتل محمدا قال فلا أدلك على العجب يا عمر إن خطنك سعيدا فأخطك قد صابوه دخلت تحت سرير لهما ودخلهما فقال ما هذه الحينمة التي رأيتها عندكما قال ما أدى أحد الفعل تحت أكناف بيننا قال لعلكما صدودما وقربتما دينكما الذي يبقى عليه فقال له خطأ موسى ابن زيد يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك فأقبل على آدم نبی ہاں۔ زبان گئے پڑھنے کر رہے اسلام چمر نہ آیا ہاتھ چران نہیں فرایا نے اللہ قرآن قرآن خود پڑھ کے سنا لے عمر بن خطاب جس نے کام اللہ والے پانی والا پیتا ہے پردہ ہجے نے کھلایا میں بالا کہہ پانیا پیلو مخلوق نو خالق مخلوق نو خالق پیاسا اللہ اکبر یا اللہ توحید توحید ہے ایمان ہو پر پھل نہ جاوی ہر بات مار لے میرا من سو تعلیم والے جتنی دیر تک مہب نہ من مسلمان دیر قید چ رکھو کے دوبارہ مذہب سے آ جائے اور قید کیوں رکھا جا رہا سی در سارے سن کے جایا جی کسی مذہب کی روڈ اور سنا اگر بچہ دے او بال او بال بال جائیں دے کے اندر قید رکھ دے تاکہ مسلمانوں دے بالا بھی صحبت ختم ہو جاوے مسلمانوں کے بالا بھی صحبت ختم ہو جاوے سوبت پیدل لے کا کام کر چکی ایک دیاری قید میں گزری شام کو روٹی کے پانی کا گلاس انہیں چھوٹی بچالے جی بھی چم گزا لیا اندر رکھے زیادہ بند دوسری دیار آ گئی دوسری دیار بھی ایک روٹی کے پانی کا گلاس جالا بند تیسری دیار آ گئی روٹی کے پانی کا گلاس رکھے دروازہ بند تین دن گزر گئے آخر ماں ماں دل بڑا نرم ہو دے شوہر کو کہنے لگی نکا جا بال من ہوں آ گئی ہوئی چل آپ چل کے تکنے وہ ہاں، کی حال ہے چوتھے سویر دروازہ کھول دیں سجدے بچ پے ہوئے عثمان سر چکیا پانی دے گلاس کتنے تک جائے سو سو پہنے چلا گزار تین دن اگے کھلانا پورا جانا بناب دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے تم دور بچاؤ اور بچی تمہارے دادا تاکہ کل قیامت کے دن میں مستفا کریم آدی امت کا فخر کراگا میری امت سارا نالوں زیادہ ہے مسلمان کو مٹانے کا کریا اور خالص نہیں ہے نمرود پہلا مسلمان تھا اس دنیا میں میںالیا سات سال ہو گیا میں گیا آپ سامنے مرنا دوبارہ کر سکتی ہوں تیری میزبانی مارنا گھر والا کہ گھر والے کہنا یہ دی صحبت وچ آیا ہے امامہ دی صحبت میں آیا اسلام قبول کر کے ایسا پختہ اسلام حاصل کیتا ہے غوث پاک میرا ورگے پیرانے پیر جڑے فرماون میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے او غوث پاک میرا بھی اس بال جب بزرگ بن کے وشال فرمایا تھی وہ قبر پہ جا کے زیارت کر سن سلام پیش کر سن اور انہاں کولوں انہاں دی قبر تے فیض حاصل کر سن سبحان اللہ اکے سبحان اللہ کئی دنوں تو بعد بال جان گے واپس آیا دروازہ کھٹکایا ہاں، نے اپنی میں اپنے پیروں اور پیشواؤں میں لکھا ہے آپ جس میں واپس لگے ماں کرنے کا لگی پتر میں آج ملتا کدھر زمانے دیا ٹھوکر پہ کدھر حالات کی تنگستی نے کدھر زمانے کے ظلم و ستم نے تینوں دین اسلام کو پھیر کے نہیں دیتا میں ویسنا چاہتا تھا ہاں کیا تو دین تے پکا ہے کہ نہیں تے ابا تینوں کی میں دولت نصیب ہوئی فرمایا پتر میں تیرے جاؤں تو بعد پریشان ہوا میرے بال کو ہویا کی ہے بڑا غور و فکر کرنے تو بعد اس نتیجے تک پہنچا جو مسلمانوں کے بالوں کھیلتا سی صرف انہوں کی سوبت رہ کے اسلام والا بن گیا ہے میں انہوں بالا کو اٹھن بہن لگ پیا جس نے وہ بال آتے سن تو میں انہوں نے نیڑے آلے دوالے بیٹھا رہتا تھا انہوں کی گلان سنتا رہتا تھا انہوں کے طریقے کار دیکھتا رہتا تھا ہتا کہ میرے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو گئی میں آخیا یار جڑے بالا کو ایڈا اسلام کی محبت پہ پیدا ہوتی ہے نئے بڑے بیا کو محبت کہ دے کے بالوں ویکھو پینٹ والی شرٹ والی ٹائی والی اٹھنا بیٹھنا والا طور طریقہ والا ہو سکیا جاوے گا گا کے کے حمام جا انگریز بھی وال ارگے کٹ دینی اگر ہو سکے جناب بوٹ بھی وہ نہ لگے گا جب ہو سکے اج کل لنڈا چلے لنگا چلے جاتی ہے لنڈے دور پینٹنگ شرٹ خریدنے انگریز لگ بھی نہ صاف کرے پتا پڑکی جناب کپڑے کی دشت دشک ختم ہو جائے سات مار لے کے بڑا خوش ہوتا ہے یار میرے سردار سردار نے میں والا پائی کرنا اس قوم پاٹے پرانا تو گزارا کر لینا سی لیکن انگریز کا نظام قبول نہیں کرنا تعلیم قبول نہیں کرنی انگریز کی تعلیم قبول نہیں کرنی ہاڈا کلندر فرما ہے تیرا وجود عمارت بناؤ والے وغیرہ بھی ہے یعنی کی مطلب انگریز طبقہ ہے سیاح کے بابو والا لباس وہ اتنا پکا مسلمان بنتا ہے نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ گھر کی پرواہ کرتا ہے نہ ماں کی پرواہ کرتا ہے نہ باپ کی پرواہ کرتا ہے صرف صرف اور اگر پرواہ کرتا ہے تو دین اسلام کی پرواہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی دین اور دینوں کی پرواہ کرتا ہے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے کہ آج میں اپنی بات کر رہا ہوں میں مولوی ہوں نا میں پیر بھی ہوں تو میں اپنے آپ کو خاطر کر لیتا ہوں میں کبھی کسی دوسرے مولوی کا نام نہیں لیتا کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے میں مولوی ہوں آج اگر میرا بچہ وہ انگریزی تاریخ طور اور طریقے میں نظر آئے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ کسی عالم کا بچہ ہے میں سید ہوں اگر رسول تعلیم کا بیٹا وہ انگریز کتے کی کی کو کو پسند پسند کرتے کرتے ہوئے ہوئے اس اس کے اسلام والے نمازوں کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی پینٹوں میں گھوم رہا ہو تو ایمان سے بتانا کیا اس سید نے اپنے نانے سے میں پوچھتا ہوں رسول کریم کی آل اولاد کو رسول کریم سے بے وفا یہ کس چیز نے بنایا ہے اور کبھی تو اسلام والوں بچوں کی قومت میں رہ کے عیسائی مسلمان ہو گئے تھے آج مسلمانوں کے بچے ہی پورا پورا عیسائیوں کا رنگ اختیار کر رہے ہیں اس بات کا جواب چیز ہے لیکن دین دین حق حق سمجھ کے تلاش کر کے دین حق کا عمل کرنا یہ بہت وڈے سان چڑا کام کرا کرتے ہیں جتنے سیاستدان نے جتنی پارٹیاں والے لوگ نے وہ آدھیاں آدھا پارٹیاں والے چڑا چڑا کے جناب لڑن تیار نہیں کرتے جی دیکھ سڑکوں کے لیے اللہ رسول کے بچانا مسلمانوں کے عقیدے نظریے ترست کرنا ان کے قبلے کو کے قبلے کی سمت کو سیدھا اللہ کی لے جانا یہ اور بات ہوتی ہے پارٹیوں کو پارٹیوں کے نام پہ اجاگر کر قوم کو بھڑکا کے اپنے ساتھ لگا لینا اور نعرے بازیاں کروانا یہ اور کام ہوتا ہے ایمانداری سے بتانا آج اگر مسلمانوں کا بچہ وہ عیسائیوں کے لباس میں گھومتا ہے تو کیا وجہ ہے اس کو ہوا کیا ہے کبھی عیسائی مسلمانوں کے بچوں کو بھاگ رہا ہے مسلمان ہوتے تھے آج مسلمانوں کے بچے وہ اگر سارے عیسائی نہیں بنے تو کم از کم بذا خطا شکل ہیلا ہولیا لباس طور طریقوں سے تو وہ عیسائی لگ لگ رہا رہا ہے نہیں کیا کوئی بھائی کا مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا امریکہ پچاس سال ہوئے سپر پاور بنے وہ اس سے پہلے برطانیہ کو پچاس ساٹھ سال رہا ہے یا یا نبے سال جتنا بھی آپ پہلے سو سال جا رہے وہ رہا ہے سپر پاور دنیا کا قوم اس وقت برطانیہ کو اپنا قبلہ بنا بیٹھے پھر امریکہ کو اپنا قبلہ بنا بیٹھی اب چین سپر پاور بننے کی تیاری کر رہا ہے تو پاکستان سمیت کئیوں کے قبلے وہ چین کی طرف پھر گئے اور میں پوچھتا ہوں ظالموں تیرہ سو سال وجہ ہے کہ صرف مولوی ہی نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں مولویوں کے سوا کوئی نہیں کرتا اور کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ عوامی جو مولویوں کے ساتھ جڑا ہے مولویوں کی صحبت میں رہ رہا ہے وہ نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کرتا ہے دوسرا کوئی کرتا اچھا یار میں صرف یہ نہ دسو بھائی ساڈا گھر اچھا ساڈے بال ہو ساری بیوی سارے سارے سارے بچے ہو ہو گھر گھر اصل والے نماز نماز پڑھ پڑھ آخر پتر چاہ پردہ پردہ کر کر غیر محرم کیا کوئی دوسرا تیسرا ایرا نتھو خیرا گوانڈی روک سکتا ہے کیوں تو آخر لگنا میرے گھر چلے گی یہ دسو پاکستان یہ ہمارا گھر ہے کہ نہیں دین اسلام ہمارا دین ہے کہ نہیں تو ہمارے ہی دین کو ہمارے ہی گھروں سے روکنے والا کوئی ایرا ویرا نہ تو خیرا گوانڈی گوانڈی تو نہیں سکتا تو روکنے والا ہے وہ گھر والے نا لیکن کہ اگر جس میں میں نظریات ابا وہ وہ وہ ہے منڈا بن بن گیا ترقی والا انگریزی تعلیم لے کے کے ذہن سوچ مذہبی گئی عورتوں عورتوں عورتوں کی آزادی کا کا حق جانتے ہیں خود نوکریاں کرنا جتنا کچھ کر کرا نے غیرت آخری جملہ بولیا ہے وہ پیسہ کما کا ذریعہ جسے عورت نو بنایا ہے تو سولہ سال ان سکول کے دھکے کھوائے تو سولہ کرائی تو اس تو بعد ان کتنی تنخواہ لگی ہے تی ہزار چالی ہزار پنجا ہزار لکھ کر لیا ہاں جی مہینے کا لکھ روپیہ کمایا کتنے سال بعد سولہ سال کے بعد سولہ سال یہ تو کم کم ہے نا میرے سولہ سال ہوں سو سال کے کتنے دیہڑے ہوں گے اگلا کام کر دے دنیا دے باقی تے میرا کرے سن سن سن سن سوالا نہ کر دے سوال دیا او بولا صاحب علی کون سوال دیا 4800 تے کفر پوری طرح کرے دے اڑتالی سو دیار مسلمان کی دھی اپنے گھر چنکتی راہ کوئی کتا بھی نہ تھکے کوئی ایاش نہیں ویکھے کوئی وہ اپنے آل مائل کرے کوئی وہ گل کرنے کی کوشش کرے کوئی اس کی توجہ کھینچے پھر پھر پھر کوئی کوئی وہ وہ تعلق واسطہ چھوڑے اس ہوا ہے والا طریقہ اختیار کرے اپنی مرضی نال یا بنا بل جبر تو ان زنا کاری بدکاری کرن بعد سولہ سال کتنا ملا مہینے ایک رات بغیر سکولے گیا والی کنجی کما بڑے چکلیا کمائی ہاں؟ پیسہ پیسہ عزت بیچ کے کمانا تھا اس میں بڑی کون سی بات ہے غیرت بندہ جڑا دنیا کا مال لینا لیکن بدلے برباد نہیں تیری تو میری عزت کا راکھا صرف میں آدھی عزت کا راکھا تھی آدھی عزت رکھے تو علاوہ تم آخو میری عزت کی رکھوالی کر اندر وڑ گئے اوتھے پھٹ کے وہ آزادی نال اور اور تنہائی تنہائی میں ہاں، میں ہاں تو ادھر برائی کرنے سے باہر نہیں آئے اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑ جائے میں پوچھتا ہوں یہی مسلمانوں کی بیٹیاں جب راستے میں تنہائی میں ہوتی ہیں جب کالجوں اور اور یونیورسٹیوں میں میں پتہ نہیں کدھر کدھر تو اس وقت کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا کیا کسی کو پتہ نہیں ہے جڑے روکنے والے والے گھر بٹھاتے وہ صبح بولے عزت بچائیے لوگوں کے عقیدے بچائیے لوگوں کو ہٹا کے نظام واسطے تعلیم اسلام والی مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو سکولوں میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں چیزیں برباد ہونے کے لیے کفار یہود نصارہ کو نظام جمہوری کو چلانے کی اجازت دے رہے ہیں اور جو اللہ کے کلام کی بے قدریاں شکولوں میں چلانے کی اجازت دے رہے مذہب کو ہوئی نبی پاک شہاب آواز سانو اللہ رسول دا حکم ملے گا اساں ہو جاواں گے تے جتھے اساں ویکھاں گے اللہ رسول دی مخالفت تے اساں لے نہیں لگے بے شک سوال ساری بچیاں جو ایک پاسوں حافظ چار چاروں والا بھی ادھر سے چلا جائے کہ مجھے اس جگہ پہ بٹھاؤ matric F A B A M A والا وہ بھی چلا جائے کہ مجھے اس جگہ پہ بٹھاؤ ایمانداری سے بتانا اس عہدے پہ چاہے وہ چوتھے درجے کا درجہ کا فورتھ گریڈ کا اور چاہ والی نوکری درجے کی نوکری کو نوکری دیں گے یا matric F A M A والے مطلب یہ ہوا کہ وہ تو دین والوں کو اپنا نوکر رکھنا بھی گوارا نہیں ہے تو دین والوں تو دور مرو دور مرو تو انہیں اپنا حکومت چلانے کی اجازت اجازت دینا چاہیے اپنا نوکر تین داروں کو اپنا نوکر رکھنا وہ کہتے ہیں ہماری تعلیم لے کے آئے اس کا مطلب اور دیکھو کوئی میٹرو کیفے بھی ایم ایل پورے پاکستان نہ لگے نوکری لیکن کیا ان کو باہر بندے لیا گے یا سیٹان کے اتنے پھر آنگ گے قرآن کی تعلیم جیسے بندہ ہی لگے کوئی کر دے پھر آن بنی اسرائیل کو قتل کرنے لگا تو وہ چیز میں لگے وہ کہنے لگے گا یہ ہماری نوکری کرنے والے ہیں نوکری کون کرے گا فرعون جیسے ظالم نے بھی بنائی بنی اسرائیل کے ایک سال بچوں کو وہ قتل کرتا تھا اور دوسرے سال وہ کہتا تھا نہیں ان کو نوکری کے لیے چھوڑ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب مسلمانوں کو قتل کرنے سے تو رہے جب نوکری کے لیے خود آزاد کی تلاش کی جائے گی جب کوئی سکون والا نہیں ملے گا تو پھر اسلام والا اسلام کی تعلیم والا آئے گا اور جب پر کے اوپر اسلام والا بیٹھے گا چوکوں رشوت لینے والے نہیں ہو رہے ہیں بچے وہی بچی ہو کر مسلمانوں مولویوں کو وہ پتھر مارتے رہیں گے شالیں کرتے رہیں گے آنسو گیس پھینکتے رہیں گے انہیں قتل کرتے رہیں گے ان کو زہر دے کر ان کو ہسپتال پہنچنے سے پہلے ان کی قیامی ڈھنگ بند کرتے رہیں گے وہ جب تک اسلام کا نام لیں کی ہے وہ قتل کرتے رہیں گے کیوں انہیں اپنا نظام چلانے کے لیے ہی مسلمانوں کے کئی بچے مل جو گئے ہیں اب وہ پھر ہاؤن کی طرح ایک ایک سال کے بچوں کو قتل کرتا رہے گا انہیں دیکھ پھر وہ منصوبہ بندی بھی کرتے رہیں گے پھر وہ پولیوں کو قتل کے لیے کاٹتے رہیں گے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں انہیں پتا ہے ہمارا نظام چلانے کے لیے ہمارے نائبین اتنے زیادہ ہیں چار کروڑ کروڑ بال تیار لاکھ نوکری ملے باقی وہ وہ ساڑھے ترائے نظام واسطے ریزرو جس نے ایک مرے کروڑی میں پوچھتا ہوں جب کفر کی تعلیم کے ساتھ اتفاق رکھ رہے ہو کیا ستر سال میں اتنی بات بھی نہیں سمجھی کرو مسلمانوں یہ ہاتھ مانگ کے میں ہاتھ کے عرض کر رہا ہوں صرف یہ سوال کرتا ہوں مجھے بتا دو ستر سالوں میں یہ تجربہ ابھی نہیں ہوا کہ نہ دھرنوں سے اسلام آ سکتا ہے نہ جمہوریت کے ووٹوں سے آ سکتا ہے ستر سال میں ہم نہیں لا سکے ہم اب کوئی اور طریقہ ڈھونڈے ہوئے جس سے اسلام آ سکے میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں پورے پاکستان کے بچوں کو سکول میں جانا حرام قرار دے دو اگر سب لوگ اس پر اتفاق کر کے حرام قرار دے دے تو کوئی مسلمان کا بچہ سکول نہیں جائے گا وہ کہے گا یاد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے جب اکیلا کشتی کہتا ہے میں ڈاکو آ گیا تو باقی مانگ بھی نہیں جب اپنے بچوں کو انگریز کے نظام کے لیے تیار کرتے ہو تو پھر کم از کم رسول کی غلامی کا نعرہ تو چھوڑ دو لوگوں کو دھوکھا دیتے ہو میں غلام ہوں رسول کریم کا اگر غلام غلام رسول کریم کا بننا ہے تو حضور کے نظام کے لیے حضور کی تعلیم والا بچہ تیار کرو ادھر میں کوفیاں نے کہتے ہیں او یا میرا بولا ہوتے فٹ نہیں ہوتا ہوتے کا جامے وچ نہیں ہوتا اے اج کی وجہ ہے مولوی کرنے رکھے جا تھک لے اے وجہ صرف یہی ہے کہ میرے دگری تھاٹی لے کے آ گئے یعنی کی مطلب پہلو ساری مشہوری کا سچے وچ لنگ ساتے طور کے طریقے کا پہلے اسلام کے سچے سے اپنے بچوں کو تیار کرو کے ناچنے اور اور لگانے والے والے کنجروں شو مینا بازار پہ ڈرامے کرنے کی میں بچوں کو بٹھاؤ گے وہ ناچنے والا گانے والا ہندو تھا کھیلنے والا کو بن سکتا ہے کبھی محمد بن قاسم شاہ شکشا ہوگی ایودھیا بھارت لگنے بن سکتا یہ تبھی بنتے ہیں علماء کی ہو تعلیم تھی اسلام کی ہو تو پھر کوئی نور کی شکی بن جاتا ہے پھر کوئی کو سلطان بن جاتا ہے پھر کوئی عورت عالمگیر بن جاتا ہے پترا وہاں کو بھی اپنے انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ ہو گئے ہو سورج کریم میں فرمایا تم بھی اپنے آلو یار کو لے آؤ میں بھی اپنے آلو یار کو لے آتا ہوں پھر مباہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر لانت کر کے اللہ کے آباد کی دعا کرتے ہیں حق والا کون ہے اور باطل والا سبحان اللہ اور ہم نبی شرمت کی ہدایت کی ساری ساری تقریر تقریر تقریر میں شر کتنے فساد روک بھی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں انہوں نے کیوں کیوں اگر تم کوئی کوئی ڈر ڈر تو تو تو پھر روکتے جی گلوں گلوں کا کا رد کرو کرو سمجھ جائے گی بھائی واقعی کا لگ رہا ہے جی۔ لوگوں کی عزت کو سکون ہٹا کے پردے بٹھا کے بچاؤ کی گل کرے کیا وہ مجرم ہے یا آدمی کے آیا قوم اللہ فقیر تے چوریا ہاں، سبحان اللہ عمر بھی لگ جائے وزحق الباطل ان الباطل كان ذهوقا واخر دعوانا